سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے زاویے و شرم و حیا کے عثمان سے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدا علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدا علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر حسین سے کچھ کربو بلا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کلا میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں محرم الحرام کا مہینہ چل رہا تھا اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اپنے ساتھ بہت سی یادیں بہت سی داستانیں بہت سے واقعات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جن میں کربلا کی داستان علمناک وحشت ناک دردناک قسم کی دردناک قسم کی یہ داستان واقعہ کربلا اسی محرم الحرام میں واقع ہوا اسی طریقے سے اسی محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اسلام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا مسلمانوں کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انداز زندگی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ دن منائیں کسی کی شہادت کا دن منایا جائے یا کسی کی وفات کا دن منایا جائے یا کسی کے پیدا ہونے کا دن منایا جائے اس لیے کہ اسلامی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے اگر مسلمان دن منانے پر آ جائیں اور مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ کسی کے مرنے کا یا کسی کی شہادت کا یا کسی کی پیدائش کا دن منانا شروع کر دیں تو ایمان والوں کو ہر دن کسی نہ کسی خوشی کا سامنا ہوتا ہے مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن مسلمان کسی امتحان سے نہ گزرے ہوں مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب ان پر اللہ رب العزت نے کوئی فتوحات کے دروازے نہ کھولے ہوں یا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن مسلمانوں پر کوئی بڑی آزمائش نہ آئی ہو اس لیے پھر سال کا ہر دن ہر دن مسلمانوں کو منانا پڑے گا اس لیے ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں اپنے آنے والوں کی اور اپنے جانے والوں کی خبر رکھو ایمان والوں پر جو حالات گزرے ان حالات کی خبر رکھو اور دیکھو کہ ایمان والوں میں کامیاب لوگ کون ہوئے کون وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن پاک نے کامیاب کہا کون وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب کہا کون وہ لوگ ہیں جو ہمارے محسن ہیں جنہوں نے ہم پر احسانات کیے جن کے احسانات کی برکت سے آج میں اور آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں جن کی قربانیوں کی برکت سے میں اور آپ آج مسلمان ہیں جن کی قربانیوں کی برکت سے آج میں اور آپ رب کو ماننے والے ہیں پیارے آقا پر فدا ہونے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں مسلمانوں کے لیے ایمان والوں کے لیے مسالے راہ ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم فبی ایہ تم احتدیتم تم ایمان والو میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو جس طرح بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے آسمانوں پر رب نے ستارے بنائے ہیں ستارے انسانوں کو راستہ دکھاتے ہیں بھٹکے ہوئے مسافروں کو سمت بتاتے ہیں ایسے ہی میرے صحابہ ہیں ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں اپنی زندگیوں کو اگر صحیح راستے پر چلانا ہے ہاں بھٹکے ہوئے انسان کو اگر صحیح راستے پر چلنا ہے اگر انسان کو اپنے اپنی زندگی کامیاب بنانی ہے اپنے گھر کی زندگی کامیاب بنانی ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین بہت پیارے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر بہترین چیز کائنات کی ہر فضیلت والی چیز کائنات کی ہر پیاری چیز پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی کیوں نہ دیتے اس لیے کہ رب نے کائنات بنائی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہاں ساری کائنات کا حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری کائنات کی رانائیاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج اور چاند کی روشنی پیارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان کی بلندیاں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سمندر مارتے ہوئے سمندر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہاں ایمان والوں کبھی اڑتے ہوئے پرندوں اور کبھی چڑھتے ہوئے جانوروں کی آوازوں پر نگاہ ڈال کر دیکھنا کان لگا کر دیکھنا سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے کائنات کے سب سے بہترین لوگ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے وہ پیارے آقا کے صحابہ تھے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیے ہر صحابی کا اپنا رنگ ہے صحابہ کرام میں سے ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے کوئی سیدرا صدیق اکبر جیسا کوئی سیدرا عمر فاروق جیسا کوئی سیدرا عثمان غنی جیسا کوئی علی المرتضی جیسا کوئی حسن و حسن حسین جیسا کوئی فاطمہ جیسی کوئی اما ایشا جیسی کوئی اماں ختیجہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار بھی پیارے پیارے آقا کے گھر والے بھی پیارے پیارے آقا کو زندگی میں ہر چیز بہت پیاری ملی ہاں میری ایمان والی و بہنوں آج ہماری نشست کا موضوع پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان یاروں میں سے ایک پیارے یار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے ان کا تذکرہ ہے ان کی سیرت طیبہ ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے پیارے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں چھوٹے ہیں سترہ سال عمر میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے ہیں واقعہ فیل جو عرب میں واقع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے واقعہ ہوا اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ فیل کے تاریخ میں آتا ہے سترہ سال بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف خاندان کے ایک حسب و نصب والے خاندان کے ایک عزت شرف والے خاندان کے ایک عام فرد ہیں بچپن ہی سے بہت اچھے مشاغل میں مشغول رہتے ہیں گھڑ سواری جانتے ہیں تیر اندازی جانتے ہیں ان کا خاندان بھی بڑے نامبر خاندان ہے بڑی اچھی شہرت والا خاندان ہے عرب کے قبیلے جب بھی آپس میں لڑتے ہیں جب بھی ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان دونوں قبیلوں کے درمیان عرب کے قبائل کے درمیان سفارتکاری کا کام کرتا ہے قبیلوں کے درمیان سلا جوئی کا کام کرتا ہے قبیلوں کے درمیان معاہدے کرانے کا کام کرتا ہے اس لیے کہ شرف اور عزت والا خاندان ہے زمانۂ جاہلیت میں چند ایک لوگ پڑھے لکھے تھے ان میں سیدنا عمر فاروق کا نام بھی آتا ہے سیدنا عمر فاروق اپنے زمانے کے پڑھے لکھے افراد میں شمار ہوتے تھے شریفانہ مشاغل میں مشغول رہتے تھے ہاں وہ مشاغل جو اس زمانے میں شریفانہ سمجھے جاتے تھے قیامت تک شریفانہ سمجھے جائیں گے سواری جانتے تھے تلوار چلانا جانتے تھے میدانوں میں لڑنا جانتے تھے نصب دانی جانتے تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے یہ شرف والی باتیں تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوت اسلام دینے لگے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلانے لگے ہاں ایمان والو اللہ کا کلمہ پڑھ لو اللہ کو ایک مان لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لو اللہ کا رسول مانگ لو لوگ مارنے کے لیے آ گئے لوگ مخالفتیں کرنے کے لیے آ گئے ہاں پیارے آقا کو پتھر مار مارے جاتے ہاں ایمان والی ماں بہنوں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھتے ہوئے غلازتیں ڈالی جاتی اما فاطمہ اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اس غلازت کو پیارے آقا کے اوپر سے صاف فرمایا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ کیسے دردناک مناظر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں پیارے آقا کا چہرہ مبارک لو لوہان ہو جاتا ہے پیارے آقا کے پاؤں مبارک لو لوہان ہو جاتے ہیں فاطمہ اپنے ہاتھوں سے پیارے آقا کے زخم صاف کرتی ہیں حضرت فاطمہ بچپن ہی سے یہ دکھ اور تکلیف دیکھتی ہیں کہ کبھی گھر میں والد زخمی حالت میں آتے ہیں کبھی گھر میں والد روتے ہوئے آتے ہیں ہیں کبھی گھر سے والد نکلتے پتا چلتا ہے کہ کسی نے ان پر حملہ کر دیا ایمان والوں کی زندگی آزمائشوں سے گزرتی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایمان والوں کو ستاتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں ایمان لانے والوں والوں کو مارتے پیٹتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے رب سے کچھ مانگنے لگے ہاں پیارے آقا کے ہاتھ اٹھے اپنے پرور دگار کے سامنے اٹھے رب سے ایک عجیب دعا فرمائی رب سے مانگنے لگے رب سے کہنے لگے یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں یا تو عمر بن خطاب کو مسلمان کر دیجئے یا عمر بن حشام کو اسلام کا محافظ بنا دیجئے یعنی ابو جہل یا عمر فاروق میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دیجئے تاکہ وہ مسلمانوں کے مددگار بن جائیں پیارے آقا کا ہاتھ اٹھانا تھا پیارے آقا کا رب کو مانگ رب سے مانگنا تھا دعا دعائیں قبول ہو گئی زمین پر فیصلے بدل گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا حیران ہے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سے کیا مانگ رہے ہیں عمر فاروق تو دین کا دشمن ہے مسلمانوں کو مٹانے کے خواب دیکھنے والا ہے مسلمانوں پر تلواریں چلانے والا ہے مسلمانوں کو مارنے پیٹنے والا ہے یہ کیسے مسلمان ہوگا بہت جلال والا انسان ہے جب اپنا فیصلہ کر لیتا ہے اس کو اس کے فیصلے سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہو ہوتا کسی کے کہنے پر وہ اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہے کیسے وہ مسلمان ہوگا لیکن ایمان والوں پیارے آقا نے بتا دیا کہ جو کچھ مانگنا ہو اپنے رب سے مانگنا رب سب کچھ دیتا ہے رب سب کچھ ادا فرماتا ہے رب جب دینے پر آ جائے اس کو دینے سے کوئی نہیں روک سکتا پیارے آقا کے ہاتھ اٹھے اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ سب کے سب پیارے آقا کے مرید بن کر آئے سارے کے سارے صحابہ پیارے آقا کے مرید ہیں لیکن سیدہ عمر فاروق وہ ہیں جو پیارے آقا کی مراد بن کر آئے جن کو پیارے آقا نے رب سے مانگا اب جب رب سے مانگا رب نے فیصلہ فرما لیا رب نے دعا قبول فرما لی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خبر ملتی ہے گھر میں ایک باندی مسلمان ہو گئی ہے ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے غصے اور تیش کے عالم میں آ گئے پہلے اس باندی کو مارتے رہے پھر دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ آج اس ہدایت کے چراغ کو ہی گل کر دیا جائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں آج اس دعوت کے منبع اور سر چشمہ کو ہی ختم کر دیا جائے آج اس دعوت کو ختم کر دیا جائے یہ ارادہ دل میں آیا اپنی تلوار نکالی سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر قتل کر دیں آپ کو شہید کر دیں تاکہ کہ یہ ہدایت کا منبع ہی ختم ہو جائے اس دعوت کا سر چشمہ ہی ختم ہو جائے سارا کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا جب سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی لوگ خوش ہو گئے مشرقین مکہ خوش ہو گئے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ عمر فاروق کی جب تلوار نکل آئے وہ تلوار اپنا مقصد پائے بغیر نیام میں واپس نہیں جاتی عمر فاروق جس کے قتل کا ارادہ کر لے اس کو روئے زمین پر کوئی نہیں بچا سکتا مشرقین تالیاں بجانے لگے مشرقین خوشی سے بغلیں بجانے لگے کہ آج تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نہیں بچا پائے گا اس لیے کہ عمر فاروق نے تلوار نکال دی عمر فاروق نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا عمر کے عزائم کے سامنے عمر کے ارادے کے سامنے تو پہاڑ بھی سر نگو ہو جاتے ہیں آج محمد الرسول اللہ کو کون بچائے گا سیدرا عمر فاروق ہاں میری ایمان والی ماں بہنوں ذرا ایمان سے سننا ذرا دل کے کانوں سے سننا سیدنا عمر فاروق کو روکنے والا کون تھا سیدنا عمر فاروق کی تلوار کو نیام میں ڈالنے والا کون تھا سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکالی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ ملے پوچھنے لگے عمر خطاب عمر بن خطاب کدھر جاتے ہو فرمانے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا آج ان کو قتل کر دوں گا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے سیدنا نعیم بن عبداللہ فرمانے لگے اے عمر بن خطاب کیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مقابلہ کر سکو گے بنو ہاشم جب تم سے انتقام لینے کے لیے نکلیں گے کیا تم ان کا یہ مقابلہ کر سکو گے سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے اے نعیم تو جانتا ہے اگر سارا کا سارا عرب ایک طرف کھڑا ہو جائے عمر فاروق ان کا مقابلہ اکیلا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمت اور جرت رکھتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا میں ہر کسی کا مقابلہ کروں گا اگر سارا کا سارا عرب میرے مخالف ہو کر کھڑا ہو جائے میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا تلوار نکال کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہونے لگے حضرت نعیم نے فرمایا جاؤ عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر کے حالات حالات دیکھ لو اپنے گھر کی چار دیواری کے حالات جا کر دیکھو پھر کوئی فیصلہ کرنا سیدنا عمر فاروق تیش کے عالم میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے جب گھر کی دہلیز میں قدم رکھا قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے ہاں پیارے آقا پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں بڑے خوشی رہانی سے بڑے سوچ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی ہیں دروازے پر آواز سنی کھٹکا سنا جلدی سے قرآن پاک کو چھپا لیا دیکھا سیدنا عمر فاروق آ چکے ہیں پوچھنے لگے کیا پڑھ رہی تھی قرآن پاک کو چھپا لیا سیدنا عمر فاروق مارنے لگے اپنے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور اپنی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے لگے مار مار کر جب تھک گئے بہنوئی لو ہو گیا بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا بہن کے دندان مبارک سے خون نکلنے لگا سیدنا عمر فاروق ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اپنی بہن کے چہرے سے خون نکلتا ہوا اپنی بہن کے منہ سے خون دستا ہوا دیکھا دل پر اثر کر گیا ہاں میری ماؤ بہنوں اس لیے کہ بہن بڑی طاقتور چیز ہے بہن کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو یا بہن کے جسم کا نکلا ہوا پسینہ یا اس کی مشقت انسان کے دل پر اثر کرتی ہے آج میری بہن یہ کہے کہ میں کمزور ہو گئی میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا میں اس کو نماز نہیں پڑھا سکتی میرا بھائی داڑھی نہیں رکھتا میں اس کو داڑھی نہیں رکھوا سکتی میرا بھائی برائیاں کرتا ہے میں اس کو برائیوں سے نہیں روک سکتی نہیں بہنا میں نہیں باندھتا اس بات کو رب نے بہن کو بہت طاقتور بنایا رب نے ماں کو بہت طاقتور بنایا رب نے بیٹی کو بہت طاقتور بنایا رب نے بیوی کو بہت طاقتور بنایا وہ دیکھو جاؤ پھر کے محل میں جا کر دیکھو ایک بیوی جب اپنی طاقت دکھانے پر آئی اس نے پھر کے گھر میں موسا علیہ السلاط سلام کو پال کر دکھا دیا پھر کے دربار میں نے موسا کو کھڑا کر کے دکھا دیا جب ایک بیٹی طاقت پر آ جائے جب ایک بیٹی اللہ کو ماننے والی بن جائے وہ سب کچھ منوا لیتی ہے جب ایک بہن طاقت پر آ جائے جب ایک بہن منوانے پر آ جائے وہ سعید عمر فاروق جیسے لوگوں کا راستہ بدل ڈالتی ہے ہاں ہم خود کمزور ہو گئے آج میری بہن کمزور ہو گئی آج میری بیٹی کمزور ہو گئی آج میری ماں کمزور ہو گئی ہاں دنیا کی محبت نے کمزور کر دیا دنیا کی بے پردگی نے کمزور کر دیا آج میری بہن اس لیے کمزور ہو گئی اس لیے کہ اس نے پردہ چھوڑ دیا اس نے حجاب چھوڑ دیا اس نے گھر کی چار دیواری کو چھوڑ دیا رب نے وہ چار دیواری جو میری بہن کی سلطنت بنائی تھی اس چار دیواری کو جہنم بنا دیا آج ایمان والی ماں بہنوں دل سے کہتا ہوں روزانہ کے اخبارات پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں اخبارات کی شہ سرخیوں سے لے کر آخری سفے تک یہی خبریں لگی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا فلاں والد نے اپنی بیٹی کو قتل کر ڈالا فلاں شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر ڈالا ہر طرف اما ہوا کی بیٹیوں کی لاشیں ہیں ہر طرف پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کی پیارے آقا کی امت کی بیٹیوں کی اما فاطمہ اما ایسا کی بیٹیوں کی لاشیں پڑی ہیں ہر طرف یہی آواز ہے بیٹیاں قتل ہو گئی مائیں قتل ہو گئی بہنیں قتل ہو گئی ارے یہ کیا ہو گیا ہاں میری اما تو اپنی ذمہ داری بھول گئی تو نے گود میں لیٹے ہوئے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے نہیں سکھایا نماز نہیں سکھائی اس کو لوری میں قرآن نہیں سکھایا اس کو تو نے باوجود دودھ نہیں پلایا تب وہ تیرا نا فرمان بن گیا ہاں میری بہنا تو نے اپنے بھائی سے اپنی دنیا کی خواہشیں منوائی اپنے بھائی سے ہر تمنا منوائی لیکن کبھی تو نے دو آنسو بہا کر اپنے بھائی کا پاؤں پکڑ کر یہ نہیں کہا کہ بھیا خدا کا واسطہ ہے نماز پڑھا کر اگر تو نماز نہیں پڑھے گا تجھے جہنم میں جلا دیا جائے گا کسی بہن نے اپنا دوبٹ اپنے بھائی کے قدموں میں رکھ کر نہیں کہا کہ بھیا خدا کا واسطہ ہے بے حیاں مت کیا کرو غیر محرموں سے بے پردگیاں مت کیا کرو جب تم ایسا کرتے ہو زمین پر فساد پھیلتا ہے زمین پر بے حیائی پھیلتی ہے تمہاری قبر خراب ہوتی ہے کسی بہن نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر یہ نہیں کہا کہ بھیا خدا کا واسطہ ہے اپنی قبر کو اچھا کر لو اپنی آخرت کو اچھا کر لو کسی بہن نے اپنے بھائی کو منت سماجت کر کے پیار محبت سے یہ نہیں کہا کہ بھیا خدا کا واسطہ ہے پرانے پاک کو پڑھ لو قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جاؤ یہ قرآن پاک تمہاری زندگی بدل دے گا یہ قرآن پاک تمہاری زندگی کے حالات بدل دے گا یہ قرآن پاک تمہارے گھر کے حالات بدل دے گا نہیں کرتی بہنیں محبت ہاں بھائی کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے بہن بے قرار ہو جائے گی بھائی کو بخار ہو جائے بہن تڑپنا شروع ہو جائے گی بھائی کو بھوک لگے بہن اپنے منہ کا لکما اس کے منہ میں دے دے گی لیکن جب یہ محبت ہے تو میری بہنا یہ محبت کیوں نہیں ہے وہ دیکھ تیرے بھائی کی قبر اندھی ہو گئی وہ دیکھ تیرے بھائی کی آخرت خراب ہو گئی وہ دیکھ تیرا بھائی نمازیں چھوڑ کر رب کو ناراض کرنے والا بن گیا وہ دیکھ سڑکوں پر تیرا بھائی ہاتھوں میں چابیاں گھما کر اپنی ماؤ بہنوں پر سیٹیاں مارنے والا بد کردار جانور بن گیا تب تیرے دل پر کچھ نہیں ہوا ارے تو تو بخار پر تڑپ گئی لیکن بھائی کے جہنم میں جانے پر نہیں تڑپی میں کیسے مان لوں کہ تو اپنے بھائی سے محبت کرنے والی ہاں اما میں کیسے مان جاؤں کہ تجھے اپنی اولاد سے محبت ہے ارے تیری اولاد تیرے سامنے گانے سنے تیری اولاد تیرے سامنے بے حیاں کرے تو ان کے گناہوں پر تو ان کی بے حیاں پر تو ان کی بد کرداریوں پر پردے تو ڈال لیتی ہے لیکن یاد رکھ قیامت کے دن بمتا زلیوں کا اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن سفوں کے درمیانوں سے تمہارے بیٹوں کو نکال کر ہاں میری ماں کے سامنے اس کے بیٹوں کو نکال کر ہر ماں کے سامنے اس کے بچوں کو قطار میں لگا کر رب ان کے جرم گنوائے گا رب ان کے امال گنوائے گا رب ان کے اعمال بتائے گا تب اما کیا ہوگا کہاں گئی تیری محبت جب تو بچے کو گیلے بستر سے اٹھا کر خود اس گیلے بستر پر سو کر اس کو خشک بستر پر سلاتی تھی تیرے بچے کو سردی لگتی تھی تو اپنی باہوں کے آگوش میں لے کر اس کو گرمائش دیتی تھی لیکن کل تیرا بیٹا تو ہو یا نہ ہو تیرا بیٹا قبر میں ضرور جائے گا ہاں اس قبر کی سردی میں تو نے اپنے بیٹے کا کیا انتظام کیا اس قبر کی اندھیرے میں تو نے اپنے بیٹے کے لیے کیا انتظام کیا کیا اس قبر کی تنہائیوں میں تو نے اپنے بیٹے کے لیے کیا انتظام کیا ایمان والی و بہنوں کسی پر تنقید نہیں کرتا خدا کی قسم سچ کہتا ہوں سمجھ جاؤ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جاؤ اپنے گھر کی سلطنت کو خدا کی قسم رب نے چار دیواری کو گھر کی چار دیواری کو تمہاری سلطنت بنا دیا ہے اسی سلطنت کو سوار دو چھوڑ دو گلیوں میں گھومنا پھرنا چھوڑ دو سڑکوں پر آنا جانا چھوڑ دو ہسپتالوں کے چکر لگانا چھوڑ دو رشتے داریاں نبھانا رب نے تمہاری جنت تمہارا گھر بنا دیا تم اس گھر کی ذمہ دار ہو اس گھر کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے ارے میں ایمان سے کہتا ہوں پورے زمانے کی ذمہ داری پورے زمانے کی اصلاح کی ذمہ داری پورے زمانے کی پرورش اور پورے زمانے کی پورے زمانے کی ساری کی ساری ذمہ داری تمہارے سروں پر آتی ہے وہ دیکھو جس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا آج بہاول پور کی سردی میں لوگوں کے لیے درس میں آنا مشکل ہو گیا جب بھی سردی کے دن آتے ہیں درس بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن جاؤ جا کر دیکھو ایمان والیوں فلسطین کی سرزمین پر غزہ کی میری مسلمان ماؤں کو دیکھو ان کے جذبے تو اپنے چھ چھ بچوں کے بیٹے اپنے چھ چھ بچوں کے جنازے اٹھا کر بھی ان کے جذبے تو سرد نہیں ہوئے ان کے جذبے تو ٹھنڈے نہیں پڑے وہ تو آج بھی میدانوں میں نکل کر اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہیں ہاں جاؤ جا کر دیکھو میں مبالغہ نہیں کرتا فلسطین کی سرزمین پر تمہیں مرد لڑتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ان مردوں کے پیچھے ان کی مائیں کھڑی ہیں جو خوشی خوشی ان کو بنا سوار کر اللہ کے راستے میں کھڑا کر رہی ہیں آج فلسطین کی جتنی تاریخ ہے اس کا سہرا میری ماؤں کے سر پر ہے آفرین ہے فلسطین کی ماؤں پر آفرین ہے فلسطین کی ان بہنوں پر آفرین ہے فلسطین کی ان بچیوں پر جنہوں نے جنازے اٹھا اٹھا کر بھی اپنے دین سے انحراف نہیں کیا رب کے کلمے سے انحراف نہیں کیا وہ دیکھو کشمیر کی سرزمین پر کشمیر کے برف پوش پہاڑوں پر جا کر دیکھو تمہیں کوئی بہن اپنے برقے میں اپنے دوبٹے میں اپنے آچل میں مجاہدین کے لیے اسلحہ چھپا کر کھانا چکا کر راستے ہموار کرتی ہوئی نظر آئے گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ جب ایک عورت میدان میں کھڑی ہو جائے خدا کی قسم پہاڑوں کی برف سردی ہواؤں کے تھپیڑے دنیا کی گولیاں یا گولے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ عورت بڑی طاقتور ہے ایمان والی ماؤ بہنوں اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو وہ دیکھو سیدنا عمر فاروق تلوار لے کر نکلے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے لیکن گھر کی چار دیواری میں قدم رکھا قرآن پاک پڑا جا رہا ہے بہن کو مارنے لگے بہن لو لوہان ہو گئی دل پر صدمہ ہوا دل نرم ہو گیا حسرت سے کہنے لگے بہنا مجھے قرآن پاک پڑھا مجھے قرآن پاک دکھا اللہ اکبر کبیرہ ربا یہ کیسے ہو گیا عمر فاروق جیسا پہاڑ کیسے پگھل گیا دو بوند آنسو کے قطرے دو بوند خون کے قطرے ایک بہن کے اتنے طاقتور ہو گئے پیارے آقا کے ہاتھ جس دعا کے لیے اٹھے وہ دعا قبول ہوئی تو میری بہن کے دو آنسو کی وجہ سے وہ دعا زمین پر قبول ہو گئی سیدنا عمر فاروق بہن سے قرآن مانگنے لگے آگے دیکھو بہن بھی ایمان والی ہے رب کو ماننے والی ہے جب ڈٹ کر کھڑی ہو گئی جب اس نے یہ سوچ لیا کہ عمر فاروق جاؤ جلال والا ہوگا عمر فاروق طاقتور والا طاقتور ہوگا عمر فاروق کے روب اور دبدبے سے جنگلوں کے اندر چلتے ہوئے شیر بھی اپنی جگہ پر ٹھہر جاتے ہوں گے لیکن میں بھی عمر کی بہن ہوں آگے سے ڈٹ کر کہنے لگی کہنے لگی عمر تم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تم قرآن نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ قرآن تو رب کی کتاب ہے پاک کتاب ہے عمر تو مشرق ہے تو رب کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر رب کی کتاب کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ وضو کر کے آؤ تب تمہیں رب کی کتاب دوں گی ورنہ تمہارے ہاتھوں میں رب کی کتاب نہیں دے سکتی اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر فاروق غسل فرما رہے ہیں وضو فرما رہے ہیں وضو کر کے آئے کہنے لگے بہنا قرآن پڑھا بہن نے سورت کی تلاوت شروع کی ان اللہ لا الہ الا اے عمر رب کو مان لے رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے رسول ہیں سیدنا عمر فاروق روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں ہاں وہ تلوار لے کر نکلنے والا عمر فاروق وہ گردن کو تان کر کندھے چڑھا کر نکلنے والا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب پیارے آقا کی طرف جا رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں آنکھیں جھکی ہوئی ہیں سر جھکا ہوا ہے پیارے آقا کے غلام بن کر جا رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں جا کر پیارے آقا کو بتایا یا رسول اللہ عمر فاروق آ رہے ہیں پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں پیارے آقا نے فرمایا آنے دو آج عمر جس ارادے سے آئے گا رب اس کے ارادے کو پورا کرے گا اس کا ارادہ پورا کیا جائے گا اس کو آنے دو سیدنا عمر فاروق دربار میں تشریف لائے پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے یا رسول اللہ آپ کا غلام بن کر آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کے سوا آپ کے صاحب محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے پیارے آقا نے جب زبان سے کلمہ سنا زور سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا ایمان والے کہتے ہیں پیارے آقا نے اتنے زور سے نعرہ لگایا مکہ کی گلیاں نعرے سے گونج اٹھی آسمانوں سے حضرت جبرائیل امین جبراہین اترے پیارے آقا کو آ کر مبارکباد دینے لگے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو سیدنا راہ عمر فاروق نے کلمہ پڑھ لیا سیدنا عمر فاروق ایمان لے آئے یا رسول اللہ آسمانوں پر فرشتے اس بات پر جشن منا رہے ہیں خوش اور آسمانوں پر جشن کا سما ہے خوشیاں منائی جا رہی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر آسمان بھی جھوم اٹھا زمین بھی جھوم اٹھی اب سیدنا عمر فاروق کیا ایمان لائے مسلمانوں کے حالات بدل گئے مسلمانوں کی کایا پلٹ گئی ایمان والوں کے حالات بدل گئے ایمان والے گلیوں میں چھپ چھپ کر ایمان کی دعوت دیں کوئی ظالم آ کر مارے کوئی پتھر برسائے کوئی آ کر جوتوں پر پتھر مارے کوئی سر پر پتھر مارے کوئی غلازتیں ڈالے لیکن اب عمر فاروق اسلام لے آئے سیدھے مسجد حرام میں گئے مشرقین مکہ کا مجمع جمع ہے جا کر ان میں اعلان کیا کہنے لگے مکہ کے مشرق سن لو عمر فاروق اسلام لے آیا ہے مسلمان ہو گیا ہے اب کسی ایمان والے کو لاوارث مت سمجھنا کسی کلمہ پڑھنے والے پر ہاتھ مت چلانا جس نے ایمان والوں پر تلوار نکالی یا جس نے ایمان والوں کو ستایا عمر فاروق اس کا مقابلہ کرے گا عمر اس کی طرف سے آ کر تمہارے ساتھ لڑے گا یہ اعلان کر کر گئے پیارے آقا سے فرمایا یا رسول اللہ مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت دے دیجئے ایمان والے مسجد حرام میں آ کر سب کے سامنے عبادت کریں مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے ترانے گوجنے لگے چالیس مرد اور گیارہ عورتوں کے بعد سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے ان کے مسلمان ہوتے ہی مکہ کی گلیوں کے حالات بدل گئے اس کے بعد ہجرت کا موقع آ گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں ہم سب نے ہجرت کی کسی نے رات کی تاریخی میں ہجرت کی کسی نے چھپ کر ہجرت کی کسی نے سواری بدل کر ہجرت کی کسی نے اپنا حلیہ بدل کر ہجرت کی لیکن جب سیدنا عمر فاروق ہجرت کرنے پر آئے ان کی ہجرت کا انداز نرالا تھا ان کا طریقہ کار نرالا تھا انہوں نے عجیب انداز میں ہجرت فرمائی اپنی تلوار نیام سے نکالی اپنے کندھوں پر اپنا نیزہ اور اپنا تیر اور کمال لٹکایا مکت المکرمہ مسجد حرام میں تشریف لے گئے بیت اللہ شریف کا جا کر طواف کیا اور مسجد حرام میں جہاں مشرقین مکہ کا جمگٹا تھا ان کا مجمع لگا ہوا تھا اس مجمع میں جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے مشرق سنو میں مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے جا رہا ہوں مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ جا رہا ہوں تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی لاش پر اس کی ماں موہا کنا ہو تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں تم میں سے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی بہنیں اس کی لاش پر ماتم کریں تو وہ میرے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو میرا مقابلہ کرے میں مدینہ المنورہ کی طرف جا رہا ہوں مشرقین مکہ نے جب یہ سنا اپنی جگہ پر جم گئے اپنی جگہوں پر ٹھٹر گئے ڈر گئے بیٹھے رہے سعید عمر فاروق ان کے درمیان سے اپنی تلوار لہراتے ہوئے گئے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینت میں ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہے غزوہ بدر میں بھی ساتھ ہیں غزوہ عہد میں بھی ساتھ ہیں غزوہ بدر میں ایک عجیب موڑ آیا جب غزوہ بدر میں لوگ قیدی کیے گئے مشرقین کے سردار قید کیے گئے ستر سردار قید ہو گئے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ پیارے یارو مجھے مشورہ دو ان قیدیوں کا کیا کروں تمام صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تاکہ ان سے ملنے والی رقم سے آئندہ جہاد کیا جائے کافروں کے خلاف لڑائیاں کی جائیں مسلمانوں کی مدد کی جائے ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے سیدنا عمر فاروق سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں یہ رب کا انکار کرنے والے ہیں جس شخص کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالے تاکہ رب خوش ہو جائے رب کا کلمہ دین رب کا دین اور کلمہ زمین پر سر بلند ہو جائے میرا مشورہ یہ ہے ان مشرقوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر شخص جس کا والد قید ہو کر آیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کرے جس کا بھائی قید ہو کر آیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو قتل کرے جس کا ماموں چچا قید ہو کر آیا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں اور چچا کو قتل کرے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری برادری اور ہمارے رشتہ داری صرف دین ہے ہماری برادری قرآن ہے ہماری برادری کلمہ ہے ہاں ایمان والی ماؤ بہنوں سنو ہماری برادری کلمہ ہے ہماری برادری قرآن ہے جو رشتہ دار تمہیں قرآن سے ہٹائے جو رشتہ داری کی رسومات تمہیں پیارے آقا کے دین سے ہٹائے جو رشتہ دار تمہارے پردے سے نالا ہو جو رشتہ دار تمہاری نماز سے ناراض ہو جو رشتہ دار تمہارے قرآن سے ناراض ہو جو رشتہ دار تمہارے دین سے ناراض ہو یاد رکھو وہ رشتہ دار نہیں ہے وہ دشمن ہے وہ دشمنی کرنے والے ہیں وہ دین سے ہٹانے والے ہیں سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ واضح کر دیا جائے کہ ہمارے دین ہماری برادری ہمارا قرآن ہے ہمارا سب کچھ ہمارا دین ہے جو دین کو نہیں مانتا ہم اس کو اپنا نہیں مانتے ہاں یا رسول اللہ فیصلہ فرما دیجئے ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو جو رب کو نہیں مانتے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر صحابہ کرام کی جو رائے تھی اس رائے پر فیصلہ فرمایا مشرقین مکہ کو مشرقین مکہ کے ستر سرداروں کو فضیا لے کر آزاد کر دیا گیا ایمان والی ماں و بہنوں ذرا دل سے سننا قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی عجیب آیات نازل ہو گئی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت قسم کی تنبیہ فرمائی گئی قرآن پاک کی آیات کھول کر دیکھو عجیب انداز میں قرآن پاک نے فرمایا ماں کان علی نبی تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم ایمان والو سنو ما کان علی نبی کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں تھی ایکون لہو اسرا کہ اس کے پاس قیدی ہوتے رب کے دین کے دشمن ہوتے رب کے دین کو نہ ماننے والے ہوتے حتی یسغن فی الارض اور وہ ان کا خون زمین پر نہ بہاتا تریدون عرض دنیا پیارے آقا کو تمبی فرمائی گئی کہ یا رسول اللہ کیا آپ دنیا طلب کر رہے تھے اللہ تو آپ کو آخرت دینا چاہتا تھا کہ آپ ان کافروں کو قتل کرتے رب آپ کے لیے آخرت کی فلاح اور کامیابی کر دیتا آپ کے لیے آخرت کے دروازے کھول دیتا لولا کتاب من اللہ سبق ہی فیما اخذتم فی عذاب عظیم نظیم ایمان والی ماں بہنوں ذرا سنو پیارے آقا کو قرآن کیا کہہ رہا ہے پیارے آقا سے کہا گیا لولا کتاب من اللہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے اگر اللہ رب العزت یہ فیصلہ نہ فرما چکے ہوتے کہ وہ آپ کو عذاب نہیں دیں گے آپ کو دردناک عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے آپ کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا آج اس واقعے کی وجہ سے آج اس فیصلے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو درد ناک عذاب میں مبتلا فرما دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات اتری پیارے آقا رونے لگے اور فرمانے لگے ایمان والوں سنو رب کا عذاب میں آسمانوں سے اترتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ آسمانوں سے اتر کر سامنے درختوں تک رب کا عذاب آ چکا تھا اگر وہ عذاب زمین پر اتر آتا تو سوائے عمر فاروق کے کوئی شخص اس عذاب سے نہ بچ پاتا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب آزاب رب کو اپنی نافرمانیاں کرنے والے پسند نہیں ہیں نہیں ہیں پسند رب کہتا ہے جو نافرمان ہے اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو اس کو راضی نہ کرو لیکن میں کیا ہو گیا ہم کیا ہو گئے ہمارا ایمان کیا ہو گیا جو رب کو ناراض کرے ہم چاہتے ہیں ہم سے وہ ناراض نہ ہو جائے ارے جس کو رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے جو آکم الحاکمین رب العرش العظیم کو ناراض کرنے والا ہے تمہارے رب کو ناراض کرنے والا ہے ہمیں اس کو راضی کرنے کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے فلاں نہ روٹ جائے جو رب کو ناراض کرے ہم اس کو راضی کرنے کا سوچیں مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے کہاں گیا ایمان میرے بچے کو کوئی گالی دے دے زندگی بھر میرے دل سے نہیں نکلتا میری ماں کو کوئی برا بھلا کہہ دے میں اس کا سر قلم کر ڈالوں لیکن میرے رب کی کوئی نافرمانیاں کرے میں کہوں کہ یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے لیکن میں تو اس کو راضی رکھوں مجھ سے تو وہ ناراض نہ ہو جائے کیا رب کا مقام اپنے بچے جتنا بھی نہیں رہا نعوذ باللہ اپنی ماں جتنا بھی نہیں رہا نعوذ باللہ بھٹک گئے ہم دور چلے گئے ہم بہت دور نکل گئے خدا کی قسم اتنے دور نکل گئے کہ اب تو دل پر کوئی بات ہی اثر نہیں کرتی قرآن ہی دل پر اثر نہیں کرتا کوئی چیز دل پر اثر نہیں کرتی سیاہ ہو گئے گناہ کر کر کے ہمارے دل پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے سوائے عمر کے کوئی اس عذاب سے نہ بچتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کو جو آزان کی نعمت ملی وہ سیدنا عمر فاروق کے مشورے پر ملی مختصر کرتا ہوں میدان عہد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام میں تھے جو میدان میں ڈٹے رہے ابو سفیان نے اپنی فتح کے نعرے لگائے تو سیدنا عمر فاروق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر تکبیر کا نعرہ بلند کرو بدر عہد کی پہاڑیوں پر تکبیر کا نعرہ بلند کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو نذیر بنو قریضہ کے خلاف مسلمانوں نے محاصرے فرمائے سیدنا عمر فاروق ان میں بھی شامل غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی گئی خندق کے ایک حصے کے ذمہ دار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے بغیر اصلیہ کے روانہ ہوئے راستے میں سعید عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ مشرقین مکہ بہت دغا باز ہیں اپنے ساتھ اصلیہ لے لیجئے پیارے آقا نے ضلع کے مقام پر رک کر اپنے لیے اصلیہ منگوایا مسلمانوں کو اصلیہ اٹھانے کی اجازت دی شہید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر شہید عمر فاروق میدان خیبر میں بھی رہے شہید عمر فاروق ہر میدان میں مسلمانوں کے ساتھ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے جب فتح مکہ کا موقع آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا عمر فاروق ساتھ تھے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا یا ایوہ النبی اذا جاکم محاجر المومنات یبایعنک علا اللہ یشرکن باللہ سیاح ولا یسرکن ولا یزنین کہ اگر آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آتی ہیں اور آپ سے بیت کرنا چاہتی ہیں آپ سے وعدہ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ ایمان لائیں گی وہ برائیاں اور بدکاریاں نہیں کریں گی چوریاں نہیں کریں گی رب کی نافرمانیاں نہیں کریں گی بہتان بازیاں نہیں کریں گی اگر وہ اس بات کا آت کرنے اور بیت کرنے کے لیے آتی ہیں آپ ان کو بیت کیجئے پیارے آقا صفا کے مقام پر بیٹھے ہیں صفا کے مقام پر عورتوں کو بیت کے لیے بلایا گیا پیارے آقا نے سیدنا عمر فاروق کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا فرمایا عمر فاروق میری طرف سے ان عورتوں سے بیت آپ لیجئے اس موقع پر عورتوں سے جو بیت لی گئی وہ پیارے آقا نے اپنا ہاتھ عورتوں کے ہاتھ میں یا عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا حالانکہ تمام امت کی عورتیں پیارے آقا کی بیٹی ہیں پیارے آقا سب کے والد ہیں لیکن ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیے گئے تاکہ امت کی بیٹیوں کو امت کی ماؤں کو امت کی بچیوں کو پتا چل جائے کہ ان کے ہاتھ کی عظمت کیا ہے ان کے ہاتھ کا پردہ کیا ہے رب نے ان کے ہاتھ کو کیسا مقام دیا ہے رب نے ان کے ہاتھ کو کتنی فضیلت دی ہے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ ان کے ہاتھوں پر نہ پڑے کسی غیر محرم کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کو نہ چھوئے پیارے آقا نے عورت کے ہاتھ کی عظمت بتا دی اپنی چادر مبارک پھیلا کر خواتین سے کہا گیا کہ اس چادر کو پکڑ کر بیٹھ کرو تاکہ قیامت تک کی عورتوں کو پتہ چل جائے ایمان والیوں کسی پکھنڈی ملا کے ہاتھ پر کسی جالی پیر کے ہاتھ پر کسی پھونکے مارنے والے جالی مسلی کے ہاتھ پر جا کر اپنے ہاتھ مت رکھنا اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھانے کے بہانے جا کر لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ مت دینا تمہارے ہاتھ کی عظمت ہے پیارے آقا نے تمہارے ہاتھ کو محفوظ بنا دیا تمہارے ہاتھ کو عظمت والا ہاتھ قرار دے دیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا عمر فاروق سے فرمایا عمر تم ان عورتوں سے بیٹھ لو میری طرف سے بیٹھ لو اور اس موقع پر چادر پھیلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ لی خواتین اسلام سے بیٹھ لی گئی فتح مکہ کے بعد حنین کے واقعات ہوئے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبوک کا سفر ہوا حجت الوداع کا موقع ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے پیارے آقا کے بعد مسلمانوں کے حکمران بنے مسلمانوں کے امیر بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پیارے آقا کے نظام کو چلانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہم رکاب رہے ہم سفر رہے معاون رہے ہر معاملے میں ان کے مددگار رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے مسلمانوں کے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ان کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے عجیب دور خلافت تھا عجیب سلطنت تھی مسلمانوں کے لیے ہر طرف خوشحالی تھی فتوحات تھی مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مہمات کو ادھورا چھوڑ کر گئے تھے ان مہمات کو پورا فرمایا اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کی طرف لشکر روانہ فرمائے ایران کی سلطنت کو تیس نیس کر دیا اس موقع پر ایک عجیب واقعہ ہوا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے تین دن تک مسلمانوں سے غائب ہو گئے کہیں چلے گئے تین دن بعد واپس آئے ایمان والوں نے پوچھا امیر المومنین آپ کہاں تشریف لے گئے تھے فرمانے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جیسے محمد روانہ کرنے والا ہوں ایران کی طرف لشکر کشی کرنے والا ہوں راستے میں سمندر آتے ہیں راستے میں پہاڑ آتے ہیں میں پہاڑوں کے پاس گیا میں نے پہاڑوں سے کہا پہاڑوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آ رہا ہے بتاؤ تم کیا مدد کرو گے فرمانے لگے پہاڑوں نے کہا ہم زمین پر بچ جائیں گے زمین کی طرح نرم ہو کر بچ جائیں گے آپ اپنے لشکر کو کہیں وہ ہم پر چڑھ دوڑیں ہمارا چڑھنا ان کے لیے مشقت نہیں ہوگا فرمانے لگے میں سمندروں کے پاس گیا میں نے سمندروں سے کہا سمندروں سنو محمد الرسول اللہ کا لشکر آنے والا ہے بتاؤ کیا کرو گے سمندروں نے کہا امیر المومنین ہم زمین پر بچ جائیں گے زمین کی طرح بچ جائیں گے آپ کی فوج محمد الرسول اللہ کا لشکر ہم پر اپنے گھوڑے دوڑا دے ہم ان کے لیے ہموار ہو جائیں گے فرمانے لگے بات ہو چکی ہے جاؤ ایمان والو لشکر لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دو نہ تمہارا راستہ پہاڑ روکیں گے نہ تمہارے راستے میں سمندر حائل ہوں گے روئے زمین نے وہ مناظر دیکھے جب مسلمانوں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے لشکر روانہ ہوئے پہاڑوں کے غرور تو رونتے ہوئے اور سمندر کی تغیانیوں کو چیرتے ہوئے اپنے گھوڑے سمندروں میں دوڑاتے ہوئے سلطنت ایران کو پاش پاش کر دیا گیا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے جو پہاڑوں پر بھی چلا جو سمندروں پر بھی چلا سعید عمر فاروق کے زمانے میں دریا اندیل خشک ہو گیا لوگوں سے پوچھا گیا کیوں خشک ہوا ہے لوگ کہنے لگے امیر المومنین ہمیشہ خشک ہوتا ہے اور جاہلیت کی ایک رسم چل رہی ہے کہ کسی ایک بچی کو لا کر ذبا کیا جاتا ہے اس کی بلی چڑھائی جاتی ہے اس کا خون پیش کیا جاتا ہے تب یہ دریا چل پڑتا ہے فرمانے لگے یہ دریا رب کی مخلوق ہے میں اس کا حکم نہیں مان سکتا اس کو رب کا حکم ماننا ہوگا ایک پرچی پر دریائے نیل کے نام حکم نامہ لکھا خط لکھا دریائے نیل تو رب کے حکم پر چلنے والی ہے تو تجھے رب کا ایک غلام کہہ رہا ہے تجھے چلنا پڑے گا اگر تو رب کے حکم پر نہیں چلتی تو مجھے تیرے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ خط لکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا گیا دریائے نیل چل پڑا قیامت تک ہر دریا خشک ہو سکتا ہے لیکن قیامت تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوگا اس لیے کہ سیدنا عمر فاروق کا اس کو حکم ہے سیدنا عمر فاروق کا حکم چلتا تھا اس لیے کہ رب کو ماننے والے تھے رب کے فرما بردار تھے رب کا جو فرما بردار ہو جائے اس کا حکم زمین بھی مانتی ہے زمین کی مخلوقات بھی مانتی ہے خیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان حالات کے ساتھ بھری پڑی ہے کہ رات کی تاریخیوں میں جا کر پتا کر رہے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی مہمان تو نہیں ہے کسی گھر میں کوئی نیا بچہ تو پیدا نہیں ہوا کہ جس کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو کسی گھر میں کوئی مسافر تو نہیں ہے کہ جس کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو مسلمانوں کے لیے غلے تقسیم کیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے غریبوں کے لیے وظائف مقرر کیے مسلمانوں کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی امن ہی امن تھا سیدنا عمر فاروق کا دور خلافت عجیب دور تھا شام کی سلطنت بھی فتح ہوئی عراق کی سلطنت بھی فتح ہوئی ایران کی سلطنت بھی پارا پارا ہوئی مسلمانوں کو بیت المقدس بھی ملا سیدنا عمر فاروق کے ہاتھ پر ملا سیدنا عمر فاروق عجیب شخصیت تھے جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے ہاں ایمان والی ماں و بہنوں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے سیدنا ابو عبیدہ بن جرا نے فرمایا امیر المومنین آپ آ جائیں آپ کے آنے سے بیت المقدس فتح ہو جائے گا سیدنا عمر فاروق روانہ ہوئے اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا ایک سواری کو لیا جب روانہ ہونے لگے اپنے غلام سے کہنے لگے اے غلام سنو ہم راستے میں تین چیزیں ہیں ایک تم ہو ایک میں ہوں اور تیسری یہ سواری ہے ہم ہم, ہم تینوں اس سفر کو اپنے آپ میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں کہ کچھ وقت میں سوار ہوں گا کچھ وقت تم سوار ہوگے اور کچھ وقت اس سواری پر کوئی سوار نہیں ہوگا تاکہ اس پر بھی مشقت نہ ہو اسی انداز میں باری باری سفر کرتے ہوئے جب بیت المقدس کے دروازوں پر پہنچے تو سیدنا عمر فاروق کے غلام کی باری تھی کہ وہ سواری پر سوار ہوتا سیدنا عمر فاروق نے اس کو سواری پر سوار کیا وہ منتیں کرنے لگا امیر المومنین دشمنوں کا علاقہ آ چکا ہے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان کیا ایسے ہیں کہ جن کے غلام سواری پر سوار ہیں اور وہ خود نیچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں فرمانے لگے کوئی بات نہیں ہے رب کی طرف سے تمہاری باری ہے اس لیے تم سوار ہوگے لوگوں نے کہا کپڑے بدل لیجئے آپ کے کپڑوں میں پیمند لگے ہوئے ہیں یہ کافر کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے بادشاہ مسلمانوں کے امیر کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہے عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمانے لگے لوگوں سنو انا کنہ کنہن اللہ حبل اسلام لوگوں سنو رب نے ہمیں ذلیل بنایا تھا ہم دنیا میں ذلیل و رسوا قوم تھے رب نے ہمیں عزت دی اسلام کے ذریعے سے عزت دی اب ہماری عزت اسلام میں ہے جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کپڑے میں عزت تلاش کرے گا برادری میں عزت تلاش کرے گا خاندان میں عزت تلاش کرے گا کسی بھی چیز میں رب کو چھوڑ کر دین کو چھوڑ کر عزت کو تلاش کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا وہ زلیل و خوار ہو جائے گا دنیا کی تاریخ نے ان بن باتوں کو اپنے سینے پر رقم کیا سنہری الفاظ کے ساتھ اس تاریخ کو لکھا گیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کے دروازے کھول رہے تھے تب سیدنا عمر فاروق کے کپڑوں پر بتیس سے زیادہ پیمند لگے ہوئے تھے اور آپ سواری سے نیچے تھے اور آپ کا غلام سواری پر تھا یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آج ہم کامیابی تلاش کریں تو کس کی زندگی میں کامیاب کون کامیاب تو یہ تھے کہ جن کی امیدوں پر اور جن کی خواہشات پر رب کے فیصلے اترا کرتے تھے ان سے بڑا کامیاب کون ہو سکتا ہے لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود اتنی بڑی سلطنت اتنی فتوحات ایمان والوں کی اتنی خدمت پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت سب کچھ کرنے کے باوجود سیدنا عمر فاروق کے جب حالات پڑھو تو ان حالات میں یہ ملتا ہے کہ ساری ساری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کیا کرتے تھے رب کو منایا کرتے تھے اور نوافل میں و قطار رویا کرتے تھے اس لیے کہ ڈرتے تھے رب کا خوف رہتا تھا کبھی دل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ پیارے آقا کی اتنی خدمت کی پیارے آقا کے ساتھ برادری بھی ہے اس لیے کہ پیارے آقا کے سسر بھی ہیں ہجرت کے بعد اپنی بیٹی پیارے آقا کے نکاح میں دی سیدنا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں پیارے آقا کے سسر بھی بنے اور پھر پیارے آقا کی وفات کے بعد پیارے آقا کے داماد بھی بنے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدنا ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا پیارے آقا کے رشتے دار بھی ہیں پیارے آقا کی خدمت بھی کی ہے لیکن دل میں رب کا ڈر ہے رب کے سامنے روتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے زارو قطار رویا کرتے تھے اور جب بھی جہنم کا ذکر آتا اس قدر روتے تھے کہ ہچکی بن جایا کرتی تھی ایک مرتبہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ان ناداب کا لوا کے مالحوم دافع رب کے عذاب کا جب ذکر آیا رو رو کر ہٹکی بن گئی ہلکان ہو گئے لوگوں نے سمجھا بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن رب کا خوف دل پر تاری تھا اسی طرح ایک مرتبہ قرآن پاک کی آیات اے آئی کے ایک تلاوت کر رہے تھے وہی منہا مکان کا مقررینا داؤ نالی کا اس آیت کو پڑا اور زاروں قطار رونے لگے کہ جہنم کا ذکر کیا گیا کہ تنگ مقام کے اندر اس جہنم میں لوگوں کو بند کیا جائے گا جلایا جائے گا رسوا کیا جائے گا اس قدر روئے کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال نہ ہو جائے اس حالت میں اور اپنے معمولات میں سے تھا رات کو جلدی اٹھا کرتے تھے اٹھ کر تحجد پڑھتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرماتے تھے وامر عالت ابھی صلاحی وسط علیہ ایمان والوں اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دو صبر کی تلقین کرو اس آیت کی تلاوت فرماتے اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے رب کے خوف کا یہ عالم تھا فرماتے تھے ایمان والوں سنو اگر آسمانوں سے کوئی فرشتہ اترے اور وہ آ کر زمین پر اعلان کرے کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین کے تمام انسانوں کو معاف کر دیا ہے سوائے ایک شخص کے تو فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ایک شخص عمر فاروق نہ ہو اتنا رب کا ڈر آج ہم دو آیتیں پڑھ کر دو رکاتیں پڑھ کر دو نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے گئے تھوڑا سا دین پڑھ لیں تو ہماری گردی نہ کر جاتی ہے کہ ہم دین کے ٹھیکے دار ہو گئے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اچھی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں ہمارا عمل بہت اچھا ہے وہ دیکھو عمر فاروق جتنا عمل کس کا ہو سکتا ہے لیکن رات کی تاریخیوں میں رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کو بھی عذاب دیا گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ شخص عمر فاروق نہ ہو کسی نے کہا امیر المومنین آپ رب سے کیا مانگتے ہیں فرمانے لگے میں رب سے اس کا فضل مانگتا ہوں کہ ربا مجھے برابر سرابر میں معاف کر دینا معاف کر دینا رب سے اپنے اجر نہیں مانگتا رب سے اپنا حق نہیں مانگتا اس لیے کہ بندے کا رب پر حق ہو ہی کیا سکتا ہے فرمایا رب سے اس کے فضل کی بھیک مانگتا ہوں کہ ربا برابر سے رابر میں معاف کر دینا بس معاف کر دینا ایمان والو رب سے معافی مانگنے کا وقت ہے رب سے ہر وقت ڈرنے کا مقام ہے انسان جتنا بھی عمل کر جائے اتنا جھکنے کا مقام ہے اس لیے کہ جس درخت پر جتنا پھل ہو وہ اتنا جھک جاتا ہے وہ اکڑتا نہیں ہے ہم تو دو لفظ پڑھ لیں اکڑ جاتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے ہم مبلغ بن گئے ہم خطیب بن گئے ہم دنیا کو راستہ دکھانے والے بن گئے خدا کی قسم قبریں تو اندھی ہو گئی اندھی ہو گئی قبریں رب سے ڈرو ایمان والو رب سے ڈرنے کا مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صحرا میں سوئے ہوئے ہیں چاند کو دیکھنا شروع کیا چاند آسمان کی بلندیوں پر آیا آہستہ آہستہ مدم ہوتا ہوا ڈوب گیا سیدنا عمر فاروق اس کو دیکھ کر رونے لگے ہاتھ اٹھائے رب سے دعا کی ایک عجیب دعا کی فرمانے لگے ربا جیسے یہ چاند آسمانوں پر بلند ہوا ویسے میں بھی چمکدار چمک دمک کے ساتھ مسلمان ہوا پھر میں بلندیوں کو چھوتا چلا گیا اسلام کو عروج ملا مسلمانوں کو عروج ملا ربا اب میں بوڑھا ہو گیا جیسے یہ چاند آہستہ آہستہ ڈھل گیا ڈوب گیا ویسے میں بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوں ربا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے مجھے اپنے راستے کی شہادت دے دیجئے رب سے شہادت مانگی شہادت کی موت مانگی دل میں خیال آیا کہ شہادت تو میدانوں میں جا کر ملے گی پیارے آقا کے شہر سے دور جا کر ملے گی اس لیے کہ دشمن بہت دور ہے دشمنوں کے علاقے دور ہیں پیارے آقا کا شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا پیارے آقا سے بھی محبت پیارے آقا کے شہر سے بھی محبت رب سے لاڈ والا معاملہ ہے دعا کے ساتھ ایک اور کلمہ جوڑ لیا فرمانے لگے ربا شہادت دے وجال موتی فی بل حبیبک اور اپنے پیارے حبیب کے شہر میں مجھے شہادت دے دنیا حیران ہے کہ یہ کیسا انسان ہے وہ عمر فاروق جس کے روب اور دبدبے سے دنیا کا کفر کاپ رہا ہے کیسر و کسرا کی سلطنتیں پاش پاش ہو گئی وہ عمر فاروق جو مسجد نبی کے ممبر سے بیٹھ کر یا ساریا جبل پکارتا ہے اور اس کی آواز لاکھوں میل تک ہزاروں میل تک پہنچتی ہے اس عمر فاروق کو مدینت المنورہ مسلمانوں کے مرکز میں آ کر اس کے گھر میں آ کر کون شہید کرے گا لیکن عمر کا لاڈ والا معاملہ رب سے بھی لاڈ والا معاملہ مانگنے پر آئے تو رب سے مانگ لیا کہ ربا بستر کی موت بھی مت دینا شہادت کی موت دینا اور اپنے پیارے حبیب کے شہر میں دینا دنیا حیران ہے کہ عمر نے کیا مانگا ہے لیکن عمر کا لاڈ والا معاملہ ہے ہاں ایمان والو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر پر آئے مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے آئے ایک یہودی غلام آیا فیروز نامی غلام خنجر چھپا کر آیا خنجر کو زہر آلود کر کر آیا مسجد کے مسلح پر کھڑے ہوئے صف میں آ کر کھڑا ہوا آ کر خنجر کے وار کیے نو زخم لگائے مسجد نبی کے مسلح پر سعید عمر فاروق زخمی حالت میں گر گئے زبان سے کلمہ جاری ہوا اپنے بیٹے کو بلا کر وسیعتیں فرمانے لگے سیدنا ابن عمر کو فرمایا کہ میرا قرضہ ادا کر دینا ہاں ایمان والوں ایمان والوں کو قرضے کی بڑی فکر ہوتی ہے اپنی قبر کی فکر ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحتیں وسیعتیں فرمائی فرمایا میری قبر میری قبر کے بارے میں میری ماں سے جا کر پوچھنا میرا قرضہ ادا کر دینا اور میری فلاں فلاں وسیعت کو پورا فرمانا اپنی وسیعت فرمائی مسلمانوں کے لیے چند ایک لوگوں کا نام منتخب فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اپنا امیر مقرر فرما دیں بیماری کی حالت میں ہیں زخموں کی حالت میں ہیں دل میں خیال آیا اپنی والدہ محترمہ اما عائشہ کے پاس پیغام بھیجا اپنے بیٹے کو بھیجا بیٹا جاؤ اما کے پاس اما سے اجازت لے کر آؤ کہ بیٹا ایک چیز کی اجازت مانگتا ہے ارے ماں سے بیٹا کیا مانگتا ہے ماں کی سب سے قیمتی چیز مانگتا ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک اماں عائشہ کے حجرے میں ہے وہ جگہ اماں عائشہ کی ہے اماں عائشہ اپنے لیے اس جگہ کو رکھا ہے تاکہ پیارے آقا کے ساتھ ان کی قبر بنے گی پیارے آقا کے ساتھ ان کی آرام گاہ بنے گی لیکن بیٹا تڑپ رہا ہے بیٹا زخموں کی حالت میں چور چور ہے دل میں خیال آیا کہ پیارے آقا کے پاس جا کر آرام کروں بیٹے کو روانہ کیا کہ جا کر اما سے اجازت لے کر آؤ اما سے جگہ مانگ کر آؤ بیٹا گیا اما ایشا کو جا کر کہا کہ آپ کا بیٹا آپ سے کچھ مانگتا ہے سامنے ماں بھی اما ایشا جیسی تھی اللہ اکبر کبیرہ ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا ماں کا دل تو ماں جیسا ہوتا ہے فرمانے لگی سب سے پیاری چیز دنیا میں یہی تھی پیارے آقا کے ساتھ آرام کرتی پیارے آقا کے ساتھ آرام گاہ ملتی لیکن جب بیٹے نے مانگ لیا تو مائیں بیٹوں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ماں کا دل تو بیٹے پر فدا ہوتا ہے ماں تو اپنا سب کچھ بیٹے پر قربان کر دیتی ہے ماں کے ماں تو اپنا سب کچھ بیٹے کے لیے نشاور کر دیتی ہے اور جب ماں اماں ایسا جیسی ہو فرمانے لگی جاؤ بیٹا میرے بیٹے سے جا کر کہو تمہیں مبارک ہو میں نے اپنا حجرا تمہیں دے دیا میں نے اپنی آرام گاہ تمہیں دے دی جاؤ پیارے آقا کے ساتھ جا کر آرام کرو پیارے آقا کو سلام کہنا بیٹا اجازت لے کر آیا سیدنا عمر فاروق کو بتایا کہ اما نے اجازت دے دی خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن بیٹا ہے دل تڑپ گیا فرمانے لگے لوگوں سے کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کو مجبور کیا ہو ماں کی مامتا کا امتحان لیا ہو ماں کو امتحان میں مبتلا کر دیا ہو اور ماں سے اس کی قیمتی چیز مانگ لی ہو ایمان والو سنو میرے جنازے کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر لے جانا اگر روزے کے دروازے کھل جائیں تو مجھے پیارے آقا کے ساتھ دفن کر دینا اگر روزہ اقدس کے دروازے نہ کھلے تو مجھے جنت البقی میں لے جا کر دفن کر دینا اس لیے کہ ماں کا امتحان نہیں لیتا ماں سے اس کی قیمتی جگہ ایسے ہی نہیں لیتا لاڈ کا معاملہ ہے لاڈ والے لوگ ہیں رب سے بھی محبت پیارے آقا سے بھی محبت ادھر ماں تڑپ رہی ہے ادھر بیٹا تڑپ رہا ہے ادھر روزہ اقدس کی سرزمین ہے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے یکم محرم الحرام ہفتے کے دن فجر کی نماز کے وقت دنیا سے پردہ فرما گئے زبان پر کلمہ طیبہ تھا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ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 صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نعوذ بك من الجزام والبرص والجنون وسيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن ان نرد الى ارض العمر اللهم انا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين یا راحم المساکین یا رحم الراحمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا الحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں یا الحم الراحمین ہماری زبانیں گناہ گار ہماری آنکھیں گناگار ہمارے ہاتھ گناہ گار ہمارے دل گناہ گار یار ہمر راہمین ماہ فرما دیجیے یا الحم ہمر ہم گناہ کر کر کے اپنی قبروں کو برباد کر چکے ہیں یا الحم الراحمین یا رحم الراحمین یہ دنیا کی تھوڑی سی سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی لیکن قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا رحم الراحمین رحم فرما دیجیے رحم الراحمین رحم فرما دیجیے رحم الراحمین ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے جان بوجھ کر ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرے ہوئے مالک ہم ندامت سے شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر زندگی تنگ ہو گئی ہم پر رزق تنگ ہو گیا زندگی کے حالات تنگ ہو گئے یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین مرنے سے پہلے ہم پر فضل فرما دیجیے معاف فرما دیجیے یا ارحم الراحمین ہم سب کو بری قبر سے بچا دیجیے ارحم الراحمین قبر کے اندھیروں سے بچا دیجیے قبر کی وحشتوں سے بچا دیجیے قبر کے کیڑوں سے سانپوں سے بچا دیجیے ارحم الراحمین جہنم سے بچا دیجیے ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے ہم سب پر رحم فرما دیجیے ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما دیجئے ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما دیجئے ہمارے خاندانوں پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہمارے والدین میں سے جو دنیا سے گزر چکے ہیں آپ کے پاس آ چکے ہیں یا الراحمین ان پر خاص رحم فرما دیجیے ان کی قبروں کو نور سے بھر ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے ارحم الراحمین ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے ارحم الراحمین ان کو اعلی میں مقام نصیب فرما دیجیے کروٹ کروٹ ان کو جنت ادا فرما دیجیے یار الرحمین ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں ان کو حیات طیبہ ادا فرما دیجیے صحت عافیت والی زندگی ادا فرما دیجیے ہر قسم کی محتاجی سے ہر قسم کے غم سے علم سے بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما دیجیے یار الرحمین ہمارے بڑے چھوٹوں میں سے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب پر رحم فرما دیجئے سب کی قبروں کو روزہ ریاض الجنہ بنا دیجئے پیار ہمراہمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مظلوموں پر رحم فرما دیجئے امت کے بے قصوں پر رحم فرما دیجئے یا پیار الراحمین پیارے آقا کی امت کے مظلوم لوگوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے یا اکرم الاکرمین شام اور برما کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے یا رحم الراحمین یہ جلے کٹے مسلمانوں کے لاشیں اور ان پر روتی ہوئی میری مائیں ربا سب پر رحم فرما دیجیے رحم الراحمین جہاں کہیں بھی مسلمان بچے اور بچیاں دشمنوں کی قید میں ہیں یا رحم الراحمین سب کو عطا فرما دیجیے رحم الراحمین ڈاکٹر عافیہ جیسی بچیوں کو عطا فرما دیجیے رحم الراحمین جہاں کہیں بھی مسلمان مصیبتوں کی زد میں ہیں آفتوں کی زد میں ہیں سیلاب کی زد میں ہیں یا رحم الراحمین سب کی مدد فرما دیجیے رحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رحم الراحمین حاضرین مجلس میں جو کوئی بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو کوئی بھی کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے جو کوئی بھی اپنے لیے کوئی حاجت لے کر بیٹھا ہے اس کی حاجت کو قبول منظور فرما دیجئے پورا فرما دیجئے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیر سے عطا فرما دیجئے جو بیمار ہیں یا ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد رضا فرما دیجیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجیے یا ارحم الراحمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا الراحمین ان کو نیک سالے عزت والے عفت والے محبت والے الفت والے دین والے رشتے نصیب فرما دیجئے غیرت اور حیا والے رشتے نصیب فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہم سب پر رحم فرما دیجئے یا ارحم الراحمین مجاہدین کی حفاظت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین ہمارے جو ساتھی شہید ہو گئے آپ کے راستے میں ٹکڑے ہو گئے رب ان کی قربانیوں کو قبول فرما دیجیے مجاہدین کی قیادت کی مراکز کی مساجد کی حفاظت فرما دیجیے فرما دیجئے بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے ارحم الرحمین امیر المومنین ہمارے امیر محترم کی حفاظت فرما دیجیے یا ارحم الرحمین پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما دیجیے ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے یہ میری ماؤں کے پھیلے ہوئے ربا یہ میری بہنوں کے بچیوں کے پھیلے ہوئے ہاتھ یا الراحمین یا ارحم الراحمین کسی کی آنکھ سے نکلنے والا کوئی آنکھ مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ایک کرم کی نظر ہم پر ڈال دیجیے یا رحم الراحمین آپ کو آپ کے پیارے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ربا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یار العالمین برے انجام سے بری موت سے برے قبر سے بری حشر سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے پیارے آقا مدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز عبدت کی حاضری نصیب فرما دیجیے اپنے گھر کا طباف نصیب فرما دیجئے یا رحم الراحمین بند راستوں کو کھول دیجئے یا رب العالمین اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیجئے یا رحم الراحمین شہادت کی مقبول موت ادا فرما دیجئے اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ما مننت به فتممه وما أنعمت به فلا تسلبه وما